آیا میرے پاس فرمانے لگے میں آپ کو شرف ملاقات بخشنا چاہتا ہوں میں آپ کو شرف ملاقات بخشنا چاہتا ہوں حاصل نہیں کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا ضرور تشریف لائیے سر آنکھوں پر کیا کہے ایسے موقع پھر وہ لطیفہ یاد آتا ہے اس والا نے سنایا تھا کہ ایک آدمی کہیں لکھنؤ چلا گیا ممبئی وغیرہ کا آدمی تو اس نے سن لیا ایک مولانا نے جاتے ہوئے رخصت ہوتے ہوئے کہا اچھا مولانا اب میں آپ سے مرخص ہوتا ہوں رخصت کا اس میں مقبول کہا میں مرخص ہوتا ہوں تو کہا کہ وہ اس نے سن لیا اور وہ یاد کر لیا اس نے کہ میں جا کے وہاں بولوں گا تو کہیں گے یہ بہت اچھی اردو سیکھی ہے اس کی اردو تو بہت اچھی ہے لہذا جا کے اپنے علاقے میں اس نے اسی لیے وہاں کے مولانا سے ملاقات کی اہل علم سے ملاقات کی اور جا اور جاتے ہوئے کہا جب جانے لگا تو پھر وہ لفظ اس کے ذہن سے نکل گیا جب واپسی کا وقت آیا تو وہ لفظ ذہن سے نکل گیا اب کیا سوچ رہا ہے کہ کیا لفظ کیا تھا بہرحال اس نے ایک پیج لگا کے کیا کہا کہ اچھا مولانا اب میں مخنت ہوتا ہوں مقنط ہوتا ہوں مولانا فرمایا آپ کی مرضی ہے آپ مرد رہیں یا مقنس ہوں ہمارا اس میں کیا دخل اب بتائیے اس سے زیادہ جنازہ ہماری کراچی میں کراچی یونیورسٹی کا لڑکا حضرت والا سے دعا کی درخواست کر رہا ہے میرے سامنے اگر دعا فرما دیں میری اہلیہ کی شادی ہے خیر و آفیت سے ہو جائے حضرت والا ایک تو اپنے پہلے ہی عالم استغراق میں ہوتے ہیں پھر بھی حضرت نے پوچھا محمود بھائی سے یہ کیا کہہ رہا ہے محمود بھائی نے کہا کہ یہ کسی اور عالم میں ہے یہ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں پھر وہ اس کو خیال آیا جی نہیں حضرت وہ بہن کی بہن کی یعنی وہ کہنے لگا کہ ہمشیرہ اور اہلیہ میں مجھے یعنی کہ یہ یاد نہیں رہا کہ ہمشیرہ یا اہلیہ ہمارے فیروز بھائی بتانے لگے کہ ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا میری اہلیہ کا رشتہ آیا ہے ہے نا میری کان کھڑے ہو گئے یہ کیا ایسے رشتے آنے لگے اب اہلیہ کے رشتے پھر اس نے کہا نہیں نہیں وہ ہمشیرہ کا یہ حال ہے جب اچھی اردو نہ آئے تو پھر آدمی سادہ اردو بولے کیا ضروری ہے کہ آدمی جو ہے وہ اپنی بھاگ بٹھانے کی کوشش کرے تو اس لیے ترجمہ کرنا ضروری ہے ہمارے ذمے ہے نے فرمایا جب ہم کہتے ہیں ایک مشت داڑھی رکھ لیں بے اختیار کا بھی نکل جاتا ایسا فرمایا مشت کا مطلب بتاؤ بہت سے لوگ مشت کا مطلب بھی نہیں سمجھتے مٹھی ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے حضرت والا نے پھر بے شمار مرتبہ بار بار بار بار اور جس کو یہ ذوق پسند نہیں ہے وہ قرآن کریم کو دیکھے قرآن کریم کے تمام احکامات کو اگر احکامات اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی سب کو یکجا بھی کیا جائے تو ایک سپارے میں سمو جائے سما جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کا تکرار فرمایا اپنے بندوں سے محبت کی وجہ سے جیسے باپ بچوں سے بار بار نصیحت کا معاملہ کرتا ہے کہ بیٹا ایسا مت کرو ایسا کرنے سے تمہاری تمہاری ہی تمہارا ہی انجام برا ہوگا اور تمہارا ہی نقصان ہوگا لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ تکرار بار بار کیوں کی جاتی ہے بار بار روزانہ انڈا پراٹھا کھاتے ہیں روزانہ کئی مرتبہ جو ہے وہ ہم ایک ہی غذا کھاتے ہیں لیکن اس وہ غذائے جسمانی کی تکرار سمجھ میں آتی ہے لیکن غذائے روحانی میں کیونکہ اصل میں روحانیت میں اضافہ مطلوب نہیں ہے اگر اضافہ مطلوب ہوتا تو بار بار سن کے آدمی اور مست ہو جاتا نہیں ہوتی نہیں نہیں نہیں ہوتی ہوتی ہوتی اے اور اور اور ابھی ابھی پیٹ بھرتا ہی نہیں کیا کہیں ہمارے اس کی ساری بات یہی ہے لیکن پھر بھی سیری نہیں ہوتی خاموشی میں بھی عجیب لذت ہے کیسٹ کے کتابوں کے فوائد ہیں مسلم ناچیز کا شعر سنیں کیسٹ کے کتابوں کے فوائد ہے صاحب مرکوز کی صحبت کا مزہ اور بیان سننے کی بات اپنی جگہ ہے لیکن جو صاحب مرکوز اپنے اندر آگ لیے بیٹھا ہے کاش کیا آگ کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جس قلب کی گرمی نے دل پھونک دیے لاکھوں ایک دو چار نہیں جس قلب کی گرمی نے دل پھونک دیے لاکھوں اس قلب میں یا اللہ کیا آگ بھری ہوگی اس قلب میں یا اللہ ہم سے پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ کے محض فضل و کرم نے ہمیں وہاں تک پہنچا دیا اور اس وقت پہنچایا کہ جب بندے کی داڑھی نہیں آئی تھی اور حضرت والا کے اوقات اللہ تعالیٰ نے مجھے محض اپنے فضل و کرم سے پہنچا دیا اور حضرت والا کی خصوصی عنایات بھی بندے پر ہیں ورنہ جو ہے بندے کا شعر سنیں کہ اثر کو گل ستانے تہر میں پھر پوچھتا بھی کون شعر سنانا اس لیے ضروری ہے کہ حضرت مولانا کا حکم ہے ویسے بھی ہم نے کہہ دیا کہ شاعر آئے اور شعر نہ آئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے شاعر آئے گا تو شعر بھی اس کے پیچھے پیچھے آئے گا اگر شیر سے بہت سے شیر لوگ شیر سے شیروں کی طرح ڈرتے ہیں کہیں شیر پھاڑ نہ کھائے لیکن یہ شیر ایسا نہیں ہے حضرت والا نے شیروں کو ایسے موقع پہ فٹ کیا ہے کہ لوگ بدذوق لوگ باذوق لوگ ہو گئے اثر کو گل ستانے شہر میں کون اگر اس خار کو گلشن سے کچھ نسبت نہیں ہوتی اثر کو ستانے شہر میں پھر پوچھتا بھی کون اگر اس خار کو گلشن سے کچھ نسبت نہیں ہوتی یا آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں یہ ہمارے والا کا نام ہے ورنہ کون پوچھتا ہے آپ می گریز کے اے پوش شد مستجاب دعوت او گل آزار کانٹا رو رہا تھا یا اللہ آپ نے تو مجھے سراپا عیب بنایا میں کیا کروں میں تو سراپا عیب ہوں لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے رونے اور اس کی دعا کو قبول فرمایا اس کے اوپر گلاب کا پھول کھلا دیا چھپ گیا دامنے گل عیب پوشی کا سبب بن جائے گا بندہ ناصیر کا شعر یہ بھی نہ سمجھے تو یوں کہیں کہ میرا شعر ہے اور کیا کہہ سکتے حضرت نے جب فرمایا میرا شعر سنو تو کسی نے کہا ہر جن کو کہتے ہیں میرا شعر ہے حضرت فرمایا ارے ظالم جب میرا شعر ہے تو کیسے کہہ دوں تیرا شعر ہے میرا شعر ہے دامن گل ایک پوشی کا سبب بن جائے گا دامن گل ایک پوشی کا سبب بن جائے گا بد طرز خارے مغینہ ہو تو گلشن کو چلو بس طرف خارے مغینہ یعنی ببول کے کانٹے ہو تو پھول کے نیچے آ جاؤ دیکھو دام بنے گل ایک پوشی کا سبب بن جائے اللہ والوں کے سائے میں ہم آ جائیں اللہ تعالی ہمارے عیوب کو چھپا دیں گے پھر ہمارا نام بھی ایسے لوگوں کے ذیل میں آئے گا آج لوگ مرید بنتے ہوئے شرماتے ہیں کہ پتہ نہیں مرید بن جائیں گے تو کیا ہوگا مرید بننے سے ہی مراد بنتا ہے آدمی پہلے مرید بنتا ہے بعد میں مراد بنتا ہے پہلے ہی کوئی چاہے کہ ابا بننا تو بہت آسان کام ہے دادا بن جاؤں میں اب بتائیے دادا پہلے بنتا ہے پہلے ابا بنتا ہے حضرت والا کے پاس دو آدمی آئے جدہ سے اور انہوں نے عربی نام تھے جدہ سے آئے تھے انہوں نے حضرت والا سے کیا کہ ایک فلاں صاحب ہے تفصیل بیان کرتے ہیں وہاں جاتے ہیں تو حضرت والا نے فرمایا کہ آپ نے یہ پوچھا کہ ان کا کوئی شیخ کوئی مربی ہے تربیت کرنے والا کہا کہ نہیں حضرت ان کا کوئی مربی تو نہیں خود ہی انہوں نے مطالعہ کر کے اتنا کچھ حاصل کیا حضرت نے فرمایا پھر ان سے عربی میں لا بابا مل بابا لہو اس کو بابا مت بناؤ جس کا اگلا کوئی بابا نہ ہو شجر نصب بھی تو دیکھو اس کو بابا مت بناؤ جس کا اگلا کوئی بابا نہ ہو عطائی حکیم جو ہے وہ گزر رہے تھے عطائی حکیم کہتے ہیں کمپاؤڈر سے جو ڈاکٹر بن جائے پھر وہ گزر رہے تھے قبرستان کے برابر سے تو چہرے پہ رومال ڈال لیا شاگرد نے پوچھا کہ حضرت یہ کیوں پردہ کیوں زندوں سے تو پردہ کرتے نہیں مردوں سے کیا پردہ کہا کہ ارے ظالم میرا ہی بسایا ہوا قبرستان ہے ابھی دیکھیں گے تو کہیں گے ہلاکو پھر ادھر سے گزر رہا ہے پتا نہیں اب کیا سمجھائے گا میں نہیں بتایا تو جو اس طرح تجربات کرتے ہیں خود مطالعہ کرتے ہیں پھر ان کی منزل یہی ہوتی ہے کہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور سینکڑوں ہزاروں کو گمراہ کرتے ہیں سینکڑوں ہزاروں کو گمراہ کرتے ہیں حضرت مولانا یوسف لدھیانوی کی شہید شہید ملت رحم اللہ تعالیٰ کے سامنے میں بیٹھا تھا ارشاد فرمایا کہ بندہ تو اپنے اکابر کا ٹھیک مقلد ہے بالکل سرے منہ انحراف نہیں کر سکتے اپنے اکابر کا ٹھیک مقلد ہے یہی لوگ ترقی کرتے ہیں جو ٹھیک مقلد ہوتے ہیں جو اپنے راستوں کو جدا کرتے ہیں وہ مشتبہ مال بن جاتے ہیں مشتبہ مال بن جاتے ہیں تو حضرت والا نے ان سے یہ جملہ فرمایا پھر بندے نے اس ملفوظ کو اس ملفوظ کو شیر میں بند کیا کہ لاتا خبو بابا بل بابا لہو اس کو اپنا بابا مت بناؤ جس کا اگلا کوئی بابا نہ ہو بندے نے اس کو ذرا کاٹ چھاٹ کر کے یعنی شیر کو اس کو اس طرح پیش کیا کہ کیسے بنے مربی تربیت کرنے والا مربی تربیت کرنے والا مربع جس کو جس کی تربیت کی گئی ہو جس کو مجاہدات سے گزارا ہو سیب کا مربع کتنا مہنگا ہوتا ہے سیب تو تیس روپے کلو مل جائے گا مربع جا کے پوچھیں تو ابا ابا یاد آ جائیں گے کیسے بنے مربی مربع بنے بغیر دادا بھی کوئی بنتا ہے ابا بنے بغیر کیسے بنے مربی مربع بنے بغیر دادا بھی کوئی بنتا ہے پہلے مٹانا پڑتا ہے پھر اللہ تعالیٰ چمکاتے ہیں داغ دن چمکے گا بن کر آفتاب لاکھ اس پر خاک ڈالی جائے گی دل چمکے گا بن کر آفتاب لوگوں نے کیا کچھ بجھانے کی کوشش کیے اللہ والوں کے چراغ لیکن چراغ عام کہ عزت بر فروغت یہ اللہ والوں کا چراغ ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت سے خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے اللہ والوں حضرت خواجہ صاحب کو لوگوں نے بہت کچھ ٹانٹ کیا اس لیے کہ انگریزی نان طبقہ تھا وہ تنظ نہیں کرتا تھا وہ ٹانٹ کرتا تھا اور کہا ارے ابھی سے تم ایسے مولوی ہو گئے اور وہ تم تو ڈپٹی کلکٹر تھے تم نے ایسی ٹوپی پہن لی اور پیسہ اتنا اوپر چڑھا لیا تم امام ہو یا مؤذن ہو خواجہ صاحب نے شیر پڑھا ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجبور تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے آج ہم تھوڑا سا چلتے ہیں داڑھی تھوڑی سی بڑھتی ہے کوئی آدمی کہہ دیتا او ہو اب تو پورے مول بھی ہونے لگے بس ہم کہتے ہیں یار یہ تو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں بہت مشکل ہے اس دور میں چلنا بہت مشکل ہے کیوں یہ کیوں مشکل لگتی ہے کہ ہم نے ہم نے اکیلے چلنے کا تہیا کیا کوئی راہبر نہیں بنایا جب کہا اس نوجوان نے لکھا خانوی نظر اللہ مرقدو کو کہ اگر جب سے آپ کے کہنے پر پائچا اوپر کیا ہے ٹکنے سے اور داڑھی بڑھائی ہے لوگ ہنس رہے ہیں فرمایا لوگوں کو ہنسنے دو تمہیں قیامت کے دن رونا نہیں پڑے گا لوگوں کو ہنسنے دو تمہیں قیامت کے دن رونا نہیں پڑے گا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں ہم ہمارے لیے کیا فائدہ ہے وہی خواجہ صاحب پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا چمکایا کہ علامہ سید سلمان ندوی مفتی شفیع صاحب جیسے لوگ بیٹھے ہوتے تھے مولانا ظفر احمد عثمانی میر مجلس خواجہ صاحب ہوتے تھے میر مجلس یعنی بلفوزات سنانے والے خواجہ صاحب ہوتے تھے سننے والے اتنے بڑے بڑے علماء ہوتے عشق جس کا امام ہوتا ہے اس کا اونچا مقام ہوتا ہے جو اپنے آپ کو جلا کے رات کر دے گا کیا اللہ تعالیٰ اس کی خوشبو کو نہیں اڑائیں گے لیکن آج ہم پہلے ہی جینے پہ گھبرا جاتے ہیں کہ صاحب بہت مشکل ہے ہماری عورتیں عجیب فطرت کے خلاف بات ہے اور ہماری عورتیں پردہ کرنے سے شرماتی ہیں اور ہمارے مرد داڑھی بڑھانے سے شرماتے ہیں حالانکہ دونوں اہم فطرت کے مطابق ہے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی فطرت میں حیا و شرم رکھا جس کو انگلش میڈیم والوں نے نکال کے خورج خورج کے دور کر دیا حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بے گانا تھی میرا شیر نہیں ہے بھائی اکبر الہ آبادی کا شیر ہے جب میرا نہیں ہے تو کیسے کہوں میرا حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بے گانا تھی اب ہے شم انجمن پہلے چراغ خانہ تھی اب سر بازار ناچتی ہے پہلے بےچاری باورچی خانے میں روٹی پکاتی تھی حقوق سلب کر لیے گئے تھے ظلم ہو رہا تھا بےچاری پہ اب سر بازار ناچ رہی ہے اب شبانہ ترقی کر چکی ہے اب ہم حامدہ ترقی کر چکی ہے اب چار لوگوں کی نگاہوں کا مرکز ہے یہی ترقی ہے یہی تعلیم ہے کہ جو ماؤں بہنوں کے سروں سے دوپٹہ اتار دے اس کو تعلیم کہتے ہیں یا جہالت کہتے ہیں بلا تبر نہ تبر رجل بلا تبرج نہ تبر رجل جاہلی بھولا مفتی محمد شفیع صاحب کی تصویر دیکھیں کیا لکھا ہے مفتی صاحب نے پتا چلا کہ پہلی جاہلیت کی طرف کی طرح مت رہو پتا چلا دوسری جاہلیت بھی کوئی آئے گی یہ یہی جاہلیت ہے جو آج پڑھے لکھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پردہ کیا ہے آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے دل صاف اور نظر پاک میں نے مانا ترقی کا یہ دور ہے اس صدی کا تقاضا بھی کچھ اور ہے پر یہ نقطہ بھی تو قابل غور ہے پر یہ نقطہ بھی تو قابل غور ہے کیا ترقی میں مانے ہیں شرم و حیا ماؤں بہنوں سے ہے یہ میری التجا خود کو پردے میں رکھے برائے خدا میں نے مانا کہ نیت بہت صاف ہے اس میں کچھ شک نہیں دل بھی شفاف ہے پر یہ خود ہی کہیں کیا یہ انصاف ہے حکم قرآن کا ہم نے رد کر دیا ماؤں بہنوں سے ہے یہ میری التجا خود کو پردے میں رکھے برائے خدا اور جو مقام عورتوں کا ہے اسلام میں ہو نہیں سکتا مغرب کی اقوام میں جو مقام عورتوں کا ہے اور اسلام میں ماں ہے بہن ہے دادی ہے اماں ہے عزت والی ہے عزت والی ہے دولت مشترکہ نہیں ہے جناب دولت مشترکہ کا مطلب بھی سمجھ لیجیے گا چجر نسب بھی نہیں معلوم کہ ابا کون ہے ابا کون ہے یہی نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے غیرت اندر موجود ہے اسی غیرت کو پھرکنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو مقام عورتوں کا ہے اسلام میں ہو نہیں سکتا مغرب کی اقوام میں وہ تو آگے ہیں غیرت کے نیلام میں ہم یہ سوچے کہ آخر ہمیں کیا ہوا ماؤں بہنوں سے ہے یہ میری التجا خود کو پردے میں رکھیں برائے خدا اور آج سے میرا خیال ہے کہ یقینی طور پہ بیس اکیس سال پہلے میں نے یہ قطع کہا تھا یقینی طور پہ جب میں میٹرک کر رہا تھا کہ جو پردے سے رہائی دے رہا ہے جو پردے سے رہائی دے رہا ہے وہ در سے بے حیائی دے رہا ہے جو پردے سے رہائی دے رہا ہے وہ در سے بے حیائی دے رہا ہے کہیں مشرق کو لے ڈوبے نہ مغرب مجھے ایسا دکھائی دے رہا ہے کہیں مشرق کو لے ڈوبے نہ مغرب مجھے ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ مشرق مغرب تو ڈوب رہا ہے وہ مشرق کو بھی لے کے ڈوبنا چاہتا ہے ان کو معلوم ہے ہم تو جا رہے ہیں جہنم میں ہم تو ڈوبیں گے سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے تم کو بھی اپنے جیسا بنائیں گے لارڈ می کالے نے منہ کالا کر دیا می کالے تھا نا منہ کالا کرنا ہی تھا غیر کی بات کتنی زبردست مناسبت لارڈ می کالے نے پوری قوم کا منہ کالا کر دیا اس لحاظ سے کہ اب دل بقول جگر مراد آبادی کہ تم نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا تم نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے غلام بنا کے اپنے جیسا بنا لیا ترقی ترقی ترقی ترقی علامہ شبلی نعمانی فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں اتنا آگے بڑھو اتنا آگے بڑھو اشارہ سر سید کی طرف تھا اتنا آگے بڑھو کہ انگریز کی سب میں شامل ہو جاؤ تاکہ ترقی کر سکو علامہ شبلی نعمانی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں اتنا پیچھے ہٹو اتنا پیچھے ہٹو اتنا پیچھے ہٹو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے جا کے مل جاؤ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تم پر کیسی نصرت نے راضی فرما یہ ترقی ہے سنیے واقعہ اور لطیفہ واقعہ بھی ہے لطیفہ بھی ہے حضرت خانوی کے میں ہے نبر اللہ عمر قدع کے ملفوظات میں ہے کہ ایک بڑے میاں نے دوسرے بڑے میاں سے پوچھا کہ تمہارا بیٹا ولاد گیا تھا انگلینڈ کتنا پڑھ کے آیا کہا کہ بھائی ہمیں تو کچھ معلوم نہیں بس اتنا پتا ہے کہ کچھ بہت پڑھ لیا ہے کہا کہ کہ پھر کیسے پتا بہت پڑھ لیا کہا کہ کھڑا ہو کے موتنے لگا ہے اس سے پتا چل رہا ہے بہت پڑھ لیا کھڑا ہو کے جو پیشاب کرے تو پڑھے لکھے کر سکتا جاہل آدمی تو بیٹھ کے کرے یہ ہے ہماری ترقی کا راز ابھی ہم نے ایک گھنٹہ ترقی کر لی ہماری ترقی ایسی ہوتی ہے وہ دیہاتی گیا تھا نا شہر میں پہنچ گیا اس نے دیکھا نل لگے ہوئے ہیں اردو خانے میں بہت سارے ہو کے پانی آ رہا ہے یہ تو بہترین طریقہ ہے اس نے بھی نل خرید لیا کسی دکان سے اور جا کے اپنے گھر کے مٹی کی دیوار میں ٹھوس رہے تھے ٹھوس تو کھول رہا ہے تو پانی میں کہاں سے پانی آئے ہم نے بھی کسنے کو اپنے آپ کو پینٹ شرٹ کو ٹائی تو سمجھ لیا یہ ترقی کا طریقہ ہے اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب کو نہ کر اپنی ملت پر قیاس اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ہے وہ اقبال جس کو آج کے لوگ ماڈریٹ اقبال کہتے ہیں دو روایتیں ہیں اکثر روایت مشہور یہی ہے کہ انہوں نے داڑھی نہیں رکھی لیکن ہمارے ایک دوست جو کیپٹن بھی ہیں اور اب میجر ہو چکے ہیں انہوں نے بتایا کہ میں پنجاب گیا وہاں کے عجائب گھر میں اقبال کی آخری زمانے کی تصویر ہے اس میں اقبال کی داڑھی ہے ڈاکٹر اقبال جس کو لوگ علامہ اقبال کہتے ہیں اصل میں doctor P H D doctor تھے تو ان کی داڑھی موجود ہے لیکن کیونکہ قوم کو گمراہ کرنا ہے لہٰذا ایسوں کی داڑھی نہیں دکھائی جاتی ٹیپو سلطان آج سے کئی سو سال والا اتنی بڑی بڑی ہمارے بچوں کی کتاب میں عقل حیران ہے کہ ٹیپو سلطان داڑھی نہ رکھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اتنا بڑا مجاہد حیدر علی کا بیٹا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ وہ داڑھی نہ رکھے لیکن ہمیں ہمارے بچوں کو ہماری نسل کو گمراہ کیا جا رہا لیکن جب تک اقبال نے داڑھی نہیں رکھی تھی اس وقت کا شعر سنیں فرماتے ہیں کہ یا اگر حسابم ناگزیر یا اگر دینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر صلی اللہ تعالی وسلم یا اللہ اگر آپ کو میرا حساب لینا ہی ہے تو آپ میرا حساب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ لیجیے گا کیونکہ میں ان کو اپنا چہرہ دکھانے کے اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتا گناہ کو کم از کم یہ لوگ گناہ سمجھتے تھے افریقہ سے کہاں سے دعوت آئی تھی کہ آپ آئیے ہم آپ کو یہاں کی سفارت دینا چاہتے ہیں اور اپنی اہلیہ کو بھی لے کے آئیے گا اقبال نے جواب دیا کہ بندہ تو بہت گناگار ہے لیکن اتنا ترقی یافتہ نہیں ہے کہ اپنی غیرت کو کرے عام نیلام کرے یہ ڈاکٹر اقبال ہیں جو لوگ اقبالیات اقبالیات کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے یہ تو ہم میں یہ کہتا ہوں اقبال نے تو پھر بھی بہت سی مذہبی باتیں کی ہیں مسٹر جنا کو دیکھیں جنا کیپ آج تک مشہور ہے آج کا مسلمان ٹوپی پہنتے ہوئے گھبراتا ہے یہ سب مسٹر مساٹر تھے مسٹر کی جمع مساٹر حضرت نے فرمایا مسجد کی جمع جب مساجد ہو سکتا ہے تو مسجد کی مسٹر کی جمع مساٹر نہیں سکتا لیاقت تو لیاقت قید کیا ہے ان کی ایک خاص ٹوپی تھی تو یہ لوگ مسٹر ہونے کے باوجود نواب ہونے کے باوجود اپنے سر کو ڈھکتے تھے آج کا مسلمان نماز میں کہتا ہے ارے یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے ہم کہتے ہیں ہم اس سے آگے بڑھ کے کہتے ہیں مولانا بیٹھے قمیض بھی اتار دیں پھر بھی نماز ہو جائے گی کرتا اتار دیں بنیان بھی اتار دیں صرف گھٹنے سے ناپ تک چھپانا ضروری ہے نماز ہو جائے گی ہونے والی بات ہے تو ہو جائے گی لیکن اگر بات کامل کی ہے تو پھر یہ ناقص ہے ٹوپی اتار کے جان بوجھ کے یہ عادت بنانا کہ بس ٹوپی کی کیا ضرورت ہے پھر میں کہتا ہوں قمیض کی بھی کیا ضرورت ہے کرتے بھی کی بھی کیا ضرورت ہے بس ایک اتنا بڑا ہونا چاہیے چڈا پینٹ بھی نہ ہو وہ بھی چڈا ہو خالی گھٹنے سے ناپ تک چھپ جائے اس میں عورتوں کے مسئلے میں ایک بات یاد آئی کہ مستورات کے لیے سر کے بالوں کا چھپانا نماز میں ضروری ہے اس لیے اپنے دوپٹے کو ذرا موٹا رکھا کریں حضرت والا نے یہ مسئلہ بتایا کہ مستورات کو چاہیے کہ مستور رہیں مستورات کو بخشو نہیں ہونا چاہیے چھپی رہے وہ مستور کا مطلب ہی چھپنے والی چیز ہے عورت کا مطلب ہی چھپنے والی چیز ہے مستورات کو چاہیے نماز کے لیے دوپٹہ الگ رکھیں اور باہر نکلنے کے لیے برقع بھی ہے خریدنے دو چار پانچ سو ہزار روپے جوڑے میں کتنے لگتے ہیں گرمی لگتی ہے روٹی پکانے میں گرمی نہیں لگتی بھائی چولہے کے قریب بھی جانا پڑتا ہے اسی طرح کرنا پڑتا ہے نہیں کرنا پڑے گا تو دو کی آگ کی گرمی اس سے بڑھ کر اور افسوس ان لوگوں پر ہے کہ جو نمازی بھی ہیں پہلے سب کے بھی ہیں پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ارے صاحب کیا کریں ہماری بیوی مانتی نہیں نہیں جناب ہم نے منوانے کی کوشش نہیں کی یا ہماری دال میں خود کالا ہے ہم خود پالی سے چبا چبا کے باتیں کرتے ہیں تو ہم کس طرح بیوی کو دوسروں سے پردہ کرائیں پہلے تو ہماری دال میں کالا ہے جب اس کالا کو کالے کو ہٹایا جائے گا پھر جا کے پھر سفیدی ظاہر ہوگی جو پہلا شیئر شروع کیا تھا وہ ابھی پورا نہیں کیا ہے اور مولانا نے پہلے قید لگا دیے اور مولانا قید لگائے میں نے کہا میں خود تھک جاتا ہوں جارحانہ انداز میں زیادہ دیر بیٹنگ نہیں کی جا سکتی بہت دھیما انداز ہوگا تو دو گھنٹے بھی آدمی بول سکتا ہے لیکن آپ حضرات کی طلب ہے اور بندے کی ایک عادت ہے جمعے کا بیان بھی اسی طرح ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ لوگ سنتے ہیں مجھے تو حیرت ہے کیسے سنتے اتنی کھڑی کھڑی لیکن میں سمجھتا ہوں الحمدللہ للہ یہ ہمارے دعائیں اور ان ان کا کا کا فیض ہے تو بندے جو پہلا شعر میں سنا رہا تھا کہ تاحت کا مطلب عبادت کا مطلب سستی تاعت میں تساہل ہے جو ہمت کی کمی ہے تاست میں تساہل ہے جو ہمت کی کمی ہے اللہ تعالی سے محبت کی کمی ہے تاث میں تساہل ہے جو ہمت کی کمی ہے اللہ تعالی سے محبت کی کمی ہے جس سے محبت ہو جائے عاشق صاحب معشوق کو محبوب کو دیکھ رہے تھے دیکھتے دیکھتے عشاء کے بعد سے فجر کی اذان ہو گئی کہتا ہے کہ آج معذن کو کیا ہو گیا اتنی جلدی اس نے اذان دے دی کہنے والے نے کہا معذن کو کچھ نہیں ہوا ہے بلکہ کچھ تمہیں ہو گیا ہے آنکھوں آنکھوں میں رات چڑھ گئی پتہ نہیں چلا جب عشق ہو جایا کرتا ہے تو راتیں اس طرح گزرا کرتی ہیں امام ابو حنیفہ رام اللہ تعالیٰ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کیسے پڑھی ہماری طرح نہیں چائے بنا بنا کے جاگتے تھے عالم ہے کہ بے لاز پڑا سوتا ہے اے دوست مگر رات کے سناٹے میں لے لے کے طرح نام کوئی روتا ہے ایک چوٹ جگر میں اٹھتی ہے ایک چوٹ چوٹ جگر میں لگتا ہے ہم رات کو رویا کرتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے اللہ والوں کی جو راتیں ہیں وہ اس طرح ہوتی ہیں ہر آدمی کی رات کی اپنی بات ہے کوئی جا کے ٹی وی کھولتا ہے ریموٹ لے کے سوتا ہے کوئی دوری شریف پڑھتے ہوئے سوتا ہے بعد دوست کی شکایت کرتے ہیں کہ سوتے وقت خاص طور سے گندے خیالات آتے ہیں دیکھیں خیالات کے آنے پہ تو پکڑ نہیں ہے لیکن اس کو جمانا پکانا اور اس اس کو کو بہت زیادہ سوچنا فرما فرسٹ ایئر کو نہ سوچو جس میں ایئر نکلی تھی پچھلے گناہوں سے توبہ کر لی اب بھول جاؤ اب اس کو شیطان جان بوجھ کے یاد دلاتا ہے جو اس وقت نے کیا کیا تھا ذرا سوچے تو صحیح پھر وہ بظاہر تو گناہ نہیں کر رہا ہے لیکن لحاظ کے اندر گناہ کر رہا ہے پھر اس وقت نے کیا کرنا چاہیے اس وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے یا تو وہ رابطہ موت کرنا چاہیے یا گرو شریف پڑھنا چاہیے گرو شریف پڑھیں ٹھنڈک بھی ملے گی گرو شریف میں برودت ہے ٹھنڈک ہے اور کیونکہ آدمی کو تین طرح دس نیکیاں ملیں گی دس درجات بلند ہوں گے دس گنا سوائر معاف ہوں گے تو تیس چیزیں ملیں گی شیطان کو بیچارہ جو ہے وہ بہت زیادہ لاس میں جائے گا اس کا بزنس لہذا شیطان بھی سلائے گا اور رحمان بھی سلائے گا شیطان کا بزنس لاس میں اور رحمان کے محبوب پہ جب گرو شریف بھیجا جا رہا ہے حضرت والا نے شاید فرمایا کہ آتی نہیں تھی نیند آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے ان کے کرم نے گود میں لے کے سلا دیا آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے ان کے کرم نے گود میں لے کے سلا دیا اس کے برعکس ایک آدمی آیا ہے کے پاس بہت پہلے متب مطلب فرمایا کرتے تھے بہت پہلے کی بات ہے کہ میرا جو ہے سر گرم رہتا ہے سر گرمی ہے سر گرم رہتا ہے کوئی دوا دے دیجیے حضرت والا نے اس کو ٹھنڈا کوئی تیل دیا کدو کا کا جا کے اس نے لگایا وہ تین دن بعد پھر آیا فرمایا کچھ فائدہ ہوا کہا کہ آگ کا تیل گرم ہو گیا میرا میری کھوپڑی ٹھنڈی نہیں ہوئی اتنی سرگرمی یہ بتاؤ سچ بتاؤ حضرت والا اس وقت سے مادرداد بنی ہیں حضرت والا سب پہچان گئے فرمایا یہ بتاؤ کیا تم کسی غیر محرم کے عشق میں مبتلا نہیں ہو کہ ہاں بات تو یہی ہے فرمایا پھر تم کچھ بھی لگا لو کبھی ٹھنڈک نہیں آ سکتی جب تک اس سے دور نہ ہو جاؤ جب تک اس غلط چکر کو نہ چھوڑ دو ہتھوڑے دل پہ ہیں مغز دماغ میں کوٹے بتاؤ اس پہ مجازی کے مزے کیا لوٹے ہتھوڑے دل پہ ہیں ممن آ رضان ذکری قرآن کریم کا اعلان ہے بھائی کسی مولوی صاحب کی بات تھوڑی ہے ممن آ رضان ذکری فہن لہو مئی فضل من کہوں یوم قیامتی جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا یعنی ہمیں ناراض کرے گا یعنی ہمیں ناراض کرے گا ہم اس کو اس کی حیات تلخ کر دی جائے گی اس کی حیات تلخ کر دی جائے گی پھر بے چین نہیں رہے گا جب چین اتر جائے گی تو چین کہاں سے ملے گا چین اتری ہوئی سائیکل کبھی چل سکتی ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے جو خوشی کا خواب دیکھتا ہے احمق الزی ہے پورے تجویز کے ساتھ کہہ رہا احمق الزی بہت بڑا بے وقوف ہے عشق بتا میں کرتے ہو فکر راحت دو میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خوابگاہیں دو زخ ہو جنت کی خواب والا کا شعر سنیں اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے ذکر کرتے وقت یہ شعر پڑا کریں جب اللہ تعالیٰ کا نام لیں اور باتیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لینا تو ابھی شریف سے ثابت نہیں ہے حضرت نبر اللہ نے پرانے کریم سے ثابت کیا ہے آپ اپنے رب کا نام لیا کیجئے اب کوئی پوچھے آپ کا رب آپ کے رب کا نام کیا ہے کیا بتائیں گے ستار غفار یہ ایسے تو کتنے صفاتی نام ہیں اللہ جو اصل نام ہے وہ اللہ ہے ذکر اللہ کا ذکر کرنا قرآن کریم سے ثابت ہے نے اس طرح فرمایا کہ محبت سے اپنے پالنے والے کو یاد کیا کرو پیدا قبئی کم مناسب کا پر ذکر کم آبا کم او اشد ذکر حج کے ارکان کا ذکر چل رہا ہے پر میں جب اس سے تم فارغ ہو جایا کرو تو اپنے مولا کو اپنے ربا کو یاد کیا کرو ایسی محبت کے ساتھ جس طرح اپنے والدین کا تذکرہ کرتے ہو بلکہ اس سے بڑھ کے محبت کے ساتھ یاد کیا کرو اس محبت کے ساتھ اللہ والوں سے سیکھا جاتا ہے کہ محبت سے کیسے یاد کرتے ہیں ذکر تو ہم بھی کرتے ہیں لیکن ایسے اللہ اللہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں دھیان بھی کچھ نہیں دعا کیسے مانتے ہیں رب بنا دینا یوں کر کے الٹ دیا بجائے چہرے پہ مرنے کے کہ کریم مالک نے عطا فرما دیا یوں کر کے رمدانہ آدینہ ادھر ادھر دیکھا اسی لیے تو قبول نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ حاصل دل کی دعا قبول نہیں فرماتے اسی طرح ایسا ذکر جو بالکل بے دھیانی میں ہو ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا لیکن جیسا فائدہ ہونا چاہیے کیوں نہیں کیوں ڈاکٹر کی بات دیکھتے ہیں بھائی آٹھ گھنٹے بعد دوا کھانی ہے چار گھنٹے بعد کھا لو کیا ہوگا مرے گا تھوڑی آدمی دس گھنٹے بعد کھا لو لیکن ڈاکٹر کی ٹائمنگ کا خیال کرتے ہیں تو اللہ والوں کی کیفیات کو بھی دیکھیں حضرت والا نے کیسے ذکر فرمایا محبت کے ساتھ اگر کسی کو یہ ذکر حاصل کرنا ہو گلشن اقبال میں حاضر ہو کی دکانیں ہیں ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے ان سے کوئی پروفٹ کوئی کمیشن نہیں ہے ہم آپ کے فائدے کے لیے بتا رہے ہیں حضرت والا کا ذکر ہے بنگلہ دیش کا اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ حضرت والا نے کہیں کیا ہے اللہ جل شانہ لہوشانہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ایک مرتبہ جلا جلالہ کہنا واجب ہے تو یہ اس طرح اگر دل کی گہرائیوں سے ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے والا نے فرمایا کہ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اور نام لیتے ہی نشا کا ہے اللہ نبی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہی نشا سا چھا گیا ذکر میں تاثیر دور جام ہے ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ عرش سے اتری ہوئی پلا رہے ہیں ایسا مست ہو جاتا ہے آدمی لیکن اس مست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے گناہ بھی چھوڑے اگر گناہ پوری طرح نہیں چھوڑے گا پھر مستی پوری نہیں آئے گی پھر کہیں گے آپ نے بتایا تو تھا لیکن ویسا فائدہ نہیں ہوا ڈاکٹر سے دوا لے اور بدرہیوی کرے معجون بھی کھائے اور تنکیا بھی کھائے پھر ہمدرد دوا کھانے والے کو کیس کر دے کہ اس کا معجون کھایا پھر بھی میں مر گیا لیکن وہ میری طبیعت اتنی بگڑ گئی وہ فوراً کہے گا کہ آپ نے ضرور کوئی تنکیا کوئی زہر استعمال کیا ہو تو کا پورا فائدہ جب ہوتا ہے جب آدمی گناہ سے بھی بچے نگاہ کی حفاظت کریں یا ازوم نفارم یہ کس سے خطاب ہے ایمان والوں سے خطاب ہے یا مینا یا ازوم نفارم و یا قبو فروجا ہوں آپ نے نگاہ آپ کہہ دیجئے ایمان والوں سے کہ اپنی نگاہوں بعض نگاہوں کو بھیج لیا کریں ہر نگاہ کو نہیں والدین کو دیکھیں نگاہ رحمت سے شیخ کو دیکھیں اللہ والوں کو دیکھیں مسجد کو دیکھیں مدرسے کو دیکھیں پرانے کریم کو دیکھیں کابت اللہ کو دیکھیں روز اثر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں دیکھنے کی بے شمار چیزیں ہیں نہ دیکھنے کی چند چیزیں لیکن کیا کہیں ہمارا ذوق جو ہے وہ مکھی آنا ہے مکھی جیسے ذوق مکھی جو ہے وہ سارے بدن پہ نہیں بیٹھے گی جہاں زخم ہوگا وہیں بیٹھے گی نظر پڑے گی تو ایسی جگہ پڑے گی جہاں نہیں پڑنی چاہیے اور شیخ کی محفل میں بالکل نظر جھکا کے بیٹھے جیسے بہت اونچے پہنچ گئے بھی دوارا ہے کہ کتنے اونچے پہنچ گئے جہاں دیکھنا چاہیے وہاں نہیں دیکھتے جہاں نہیں دیکھنا چاہیے وہاں دیکھتے پھر کہتے کہ ارے صاحب حضرت دوارا سے کہا ایک صاحب نے کہ حسینوں نے ناک میں دم کر دیا حضرت والا کا ملفوظ شوگر کوٹیڈ سنے فرمایا کہ حسینوں نے ناک میں دم نہیں کیا ہے بلکہ آپ نے ان کے دم میں ناک لگا رکھی ہے آپ نے ان کی دم میں کیوں ناک لگا رکھی ہے آپ کیوں بلا وجہ بازار میں جاتے ہیں نہیں علاج کوئی ذوق حسن بینی کا مگر یہی کہ بچا آنکھ بیٹھ گوشے میں مگر یہی کہ بچا آنکھ بیٹھ گوشے میں اگر ضرور نکلنا ہو تو اس کو سوئے چمن تو احتمام حفاظت نظر ہو کوشے کسی ساتھی کو ساتھ لے دے لے لے مولوی یار مولوی ساتھی ہو تو ایک دوسرے کے اس سے بات کرتے ہوئے چلے جائیں گے خیال رہے گا میرے ساتھ کوئی ہے کوئی ساتھی نہ ملے شیخ نہ ملے شفائن کو ساتھ رکھ لے وہ زیادہ نظر رکھے گی خبردار ادھر ادھر دیکھا تو شفائن جو ہے وہ زیادہ نظر رکھتی ہیں کیا خبر اچھا آپ دوسروں کو دیکھ رہے تھے فوراً کیس چلے گا دوست تو ہو سکتا معاف کر دے لیکن شفائن معاف نہیں کرے گی تو اس طرح آدمی جائے لیکن جانے سے منع تھوڑی ہے لیکن ایسا آزاد ہو کے نہ جائے تو فرمایا کہ بعض لوگ اچانک کا فائدہ اٹھا کے چینک چینک کی جاتے ہیں ادھر ادھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چلتے ہیں بندے کا پتہ سنیں اس پر کہ نظر کو نہ آزاد کرنا کبھی کہ ہے یہ نصیحت میرے شیخ کی یہ مانا اچانک نظر ہے وہ آپ اچانک میں چہنک کی چہنک تھی یہ مانا اچانک نظر ہے وہاں اچانک میں چہنک کی چہنک نہ تھی نگاہ جھکا کے جائے پھر اگر کوئی پڑ جائے تو پھر استغفار کرے اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے لیکن ایسے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جانا ان اللہ قبیر بے اجالت نظر اللہ آلوسی اب سید محمود بغدادی اس عائد کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کے گھما گھما کے دیکھنے سے خوب باخبر اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کے گھما گھما کے دیکھنے سے اور کالا چشمہ لگا لینے سے بھی خوب باخبر ہے لیکن ہر کالے چشمے والے سے بدگمانی مت کیجیے گا کہ یہ بھی شاید ان کو بھی آج کل یہی دور ہے اپنے بارے میں آدمی بدگمانی کرے دوسرے کے بارے میں ہاتھی نہیں ہو سکتا ہے واقعی اس کو کسی ڈاکٹر نے بتایا ہو موتیا کا آپریشن ہوا <coughs> کتنے منٹ رہ گئے چند منٹ ہے گھڑی میرے سامنے ہے حضرت والا کے جو روزانہ کے معمولات ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں یعنی کہ روزانہ جو باتیں خامخواہ میں سنائی جاتی ہیں مختصر طور پہ تاکہ وہ سبق دہرانا ضروری ہے کیونکہ ہم روزانہ سنتے ہیں وہی سبق نہیں سنائیں گے تو پھر اور کیا سنائیں گے بہت سی باتیں تو آ گئی جیل میں لیکن نمبر وار ارد کرتا ہوں حضرت والا پانچ باتیں روزانہ خانقاہ میں ایک دو تین چار پانچ مرتبہ بعض دفعہ اس سے بہت زیادہ مرتبہ کوئی باہر سے آ گیا کوئی یہیں کا ہے پھر بیان کرو پھر بیان کرو اللہ تعالیٰ کی باتیں کرنے میں اور سننے میں جو مزہ ہے یہی تو زندگی کا حاصل ہے اور کیا ہے میری زندگی کا حاصل میری جیس کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یارب مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یارب تیرے میں سے سیکھا تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ درد پہ مرنا کون سی کتاب ہے بھائی یہ چار مان ہے یہ کتاب انشاءاللہ یہاں تقسیم بھی ہوگی وہی لوگ لیں اوپر رکھیں یہاں پہ لیں وہی لوگ لیں کہ جن کے پاس نہیں ہے جو خانقاہ جاتے ہیں جو مرکز جاتے ہیں ہیڈ آفس ان کو یہاں سے لینا مناسب نہیں وہاں جا کے لیں جو بیچارے نہیں جا پاتے ہیں ان کو یہاں پہ جو ہے وہ پیش کی جائے گی انشاءاللہ ممکن ہے کہ اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے اتنے بڑے اللہ والے جہاں پہ ساؤتھ افریقہ امریکہ انگلینڈ ساری دنیا کے لوگ احمد ترکی پتہ ترکی کہاں کہاں کے لوگ آ رہے ہیں ویسٹ انڈیز اور ہم جو ہے سمندر اصل میں جب کراچی میں ہے نا اس لیے سمندر کی ہمیں قدر نہیں ہے ہم لوگ چار چار پانچ پانچ سال گزر جاتے نہیں جاتے پنجاب کا آدمی آتا پہلے سمندر جاتا دیکھنے کے لیے ہمارے پاس ہے نا اس لیے ہمیں ہمیں قدر نہیں ہے اللہ والوں کی قدر کرنی چاہیے ورنہ جانے کے بعد نرق اتنا بڑا بڑا لقب لگانے سے کیا فائدہ غوث العظم کی آج سوانے پڑھنے والے بہت ہیں لیکن کیا غوث اب نہیں رہے دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے کہ غوث کی کرسی اللہ تعالیٰ خالی کر دے فرمائے سنو ماں صادقین اور صادقین کو جنگل میں چھپا دے واہ واہ واہ کیا غوث بن گیا آج کے لوگوں کا آج آج جو ہے وہ اللہ والے کہاں ہیں صاحب آج تو ڈاکٹر بھی نہیں ہے ایک ڈاکٹر دس دس ٹیسٹ بتاتا ہے پھر کہیں جا کے پہاڑ جب کھوجتا ہے تو چوہا نکلتا ہے اس میں نہیں نہیں آپ کو کچھ نہیں ہے اتنے ٹیسٹ کروائے ڈھائی تین چار پانچ ہزار روپے خرچ کرائے اب کہتا ہے آپ کو کچھ نہیں تو کیوں جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس اس لیے کہ جان پیاری ہے جب ایمان پیارا ہوگا آدمی اللہ والوں کو بھی تلاش کرے گا اور اللہ ڈاکٹر کو اس کی پشتی ہے ڈاکٹر کو بہت زیادہ لیکن تحقیقات بھی بڑھ گئی جیسے بھی ہیں لیکن اللہ والے سچے موجود ہیں اللہ والے سچے موجود ہیں اصل میں ہم نے کچے کباب کھائے جو حق و ہوں کے نعرے لگا رہا تھا حال تیرا جال ہے مقصود تیرا مال ہے کیا خوب تیری چال ہے لاکھوں کو اندھا کر دیا ایسے لوگوں کے پاس ہم چلے گئے اور ہم ہم نے سمجھا نہیں ان کے پاس کیا ہے اللہ والوں کو دیکھتے ایک ہزار روپے لے کے آیا تھا وہ آدمی کہیں سے جہاں ٹیوشن پڑھاتا تھا وہ حضرت والا سے اس نے کہا کہ آپ کے مدرسے کے لیے ایک آدمی نے ہزار روپے دیا ہے اس نے حضرت نے پوچھا وہ آدمی کیا کرتا ہے کہا کہ بینک میں ملازم ہے آج کی بات نہیں ہے کہ آج سے کم از کم پینتیس سال پہلے کی بات ہے اس وقت ایک ہزار بھی آج تک تیس چالیس ہزار کے برابر تھا حضرت نے فرمایا اس کو جا کے واپس کر دینا اور بتا دینا کہ ہمارے محسم جو ہے وہ بینک کی کمائی قبول نہیں کرتا وہ ساتھ گئے تو وہ دوسرے دن دیکھنے کے لیے آیا کہ ایسے مولوی بھی موجود ہیں کہ جو ایک ہزار روپے واپس کر سکتے ہیں یہ تو ایک ہزار ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کتنوں کو واپس کیا ہے پندرہ لاکھ روپے وہ عورت تیار تھی مسجد میں دینے کے لیے ایک تھا کہ حضرت میرے شوہر کا نام لگ جائے اوپر حضرت نام تو لگ چکا ہے حضرت خانوی نظر اللہ کا تمہاری دینے کی نیت میں پہلے ہی قصور ہے تم شوہر کے نام کے لیے دے رہی ہو یا شوہر کو ثواب پہنچانا مقصود ہے ثواب پہنچانا مقصود ہے تو اللہ تعالیٰ باخبر ہے نام چاہیے تو ہم یہ قبول نہیں کرتے واپس چلیے پندرہ لاکھ روپے آج کی بات نہیں ہے اسی کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے مسجد بھی بنوائی مدرسہ بھی بنوایا علی شان اللہ والوں کی شان استغنا یہ ہوتی ہے تو پہلے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ کہ اپنے قرآن کریم کے الفاظ کو ہم درست کر لیں مختصر اب انشاءاللہ شاء کروں گا اپنے قرآن کریم کے الفاظ کو کسی قاری صاحب سے یہاں بھی یقیناً انتظام ہوگا حضرت مولانا سے جو عبد الرحمان صاحب عشاء کی نماز کے بعد تعلیم بالغاہ کا انتظام ہے حضرت مولانا عبد الرحمان محمد صاحب جامع خاتون فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ انتظام ہے تو یہاں پہ اور کوئی پیسہ ویسا بھی ہے بتائیے پیسہ بھی نہیں ہوتا ہمارے یہاں بھی یہی ہے الحمدللہ پیسہ نہیں لیا جاتا لیکن دنیا کی تعلیم میں کتنا آدمی گٹ پٹ گٹ پٹ میں خرچ کرتا ہے کون سی چیز لے کے جاتا ہے ساری ڈگریاں باہر رہ جاتی ہیں یہ قرآن کریم ہے جس کی تعلیم کام آئے گی القرآن حجت لگا او علیہ یا تو قرآن تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے ہم اس کو صحیح پڑھیں گے تجویز کے ساتھ ہمارے حق میں شفاعت کرے گا لڑے گا جھگڑے گا اور اگر ہم نہیں پڑھیں گے اور رکھ دیں گے پھر یہ کہ یہی فریاد کرے گا یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے جنہوں نے ہمیں چھوڑ دیا تھا صرف تاکوں پہ سجا کے رکھ دیا تھا رمضان میں نکالتے تھے قرآن خانی کروا دیتے تھے بس قرآن خانی کروا دی اور لڈو باندھ دیے سمجھ لیا کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا قرآن کریم کو تجویز سے پڑھنا یہ مولوی صاحب کا حکم نہیں ہے قرآن کریم دیکھیں پورے اس کی تشریح فرماتے ہیں القرآن قرآن کریم کو تجویز کے ساتھ پڑھنا یہ قرآن کریم کا حق ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت کا حق ہے بس اتنا ہی مختصر کرتا ہوں نمبر دو اپنے ایک مش داڑھی تینوں طرف سے تینوں طرف سے ایک مش داڑھی کا رکھنا ایک مٹھی پھر ایک مش بول دیا میں نے عادت والا کے سامنے کہتا تو فوراً ڈانٹ پڑتی لیکن اس ڈانٹ میں بھی عجیب مزہ ہے اس ڈانٹ میں بھی اس ڈانٹ سے مریض کی ڈینٹ نکلتی ہے شیخ کی ڈانٹ سے مریض کی ڈینٹ نکلتی ہے جبھی تو ترقی ہوتی ہے تو ایک مٹھی تینوں طرف سے سامنے سے بھی دائیں سے بھی بائیں سے بھی اور مونچوں کا باریک کرنا وقت المشرقین وقت شوارب داڑیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ کتروانے کا حکم ہے یعنی باریک کرنے کا اور رکھنے کی گنجائش نہ سکے یہ کنارا نظر آئے اب یہ بھی گنجائش ہے آپ بتائیے اما نے کہا کہ دو لڑکیاں ہیں ایک تو تھوڑی خوبصورت ہے ایک ساٹھ پچاس فیصد ہے ایک نبے فیصد سو فیصد خوبصورت ہے بتائیے کس کو پسند کریں گے ہمارے بھائی کہتے ہیں اول نمبر فوراً لڑکا کہتا ہے اول نمبر پہلا نمبر چاہیے اب یہاں پہ کہتے ہیں ارے صاحب کا رہا ہے اللہ تعالیٰ عبر الرحیم میں معاف کرنے والا میں من طول شاری بہو جو اپنی موچوں کو بڑھائے گا ہمارے سربت بھائی کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کی موچ دیکھی سائیکل کے ہینڈل کی طرح میں نے ایک آدمی کی دیکھی سائیکل کے ہینڈل بتائیے پنجاب والے کہتے ہیں مچھ نہیں تو کچھ نہیں اتوار فرمایا غلط کہتے ہو سنت نہیں تو کچھ نہیں ایک آدمی کو والے فرمایا کہ ہمارے قبیلے میں یہ رواج ہے مچھ منڈانے والے کو بہت حقیر سمجھتے ہیں اور میں تمہارے قبیلے نے تمہیں پیدا کیا ہے یا مر کے قبیلے والوں کو جواب دو گے جس نے پیدا کیا ہے جس کو جواب دینا ہے اس کی مانو تو کامیاب ہوگی بالا کی باتیں ایسی ہوتی ہیں وہی فوج مڑا کے گیا ہو وہی مشین ہے ہمارے برکت اللہ باون نگر کا اپنی جی کھایا ہوا اس میں جو ہے وہ ادھر سے موج ادھر سے موج مشین موجود ہے فوراً فوراً تم لوگوں پہ ایسا عمل ہوتا ہوا شاہ و نادر ملے گا کہیں گاڑی کا ارادہ کر کے جاتے ہیں فیروز بھائی فرما رہے تھے پچھلے عمرے میں دو سو آدمی کے قریب آئے ہوں گے ایک سو ننانوے میں نے داڑھی رکھنے کی نیت کی ہے وہاں وہ لوگ جو وہاں رہتے دن رات ان کو یہ پتا نہیں لیکن مسئلہ بتایا بھی تو نہیں جاتا اصل میں بتانے میں بھی ہم ہم کوتا ہی کرتے ہیں کہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے مسجد کے صدر محترم ناراض نہ ہو جائے پھر امام صاحب جو ہے وہ ارے بھائی کیا ہے میں امام بن کے کام کرو غلام بن کے کام بند کرنا کام کرو تو امام بن کے کام کرو تو داڑھی کو ایک مشت رکھنا اور مونچھوں کو باریک کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے واجب ہے صرف مولوی صاحب کے لیے نہیں ہے اور اس کا ایک مٹھی سے کم میں کتروانا اور اور منڈانا یہ دونوں گنا ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم نے ارادہ نہیں کیا ہے ارادہ کرنا اور نہیں کرنا کچھ نہیں ہے بھائی پہلے دن سے منڈانا گنا ہے اور آخری بوڑھا ہونے کے بعد بھی گنا ہے ایسے ایسے کیا کہیں ایک بڑے میاں کو میں نے کہا پچہتر اسی سال کی عمر انہوں نے خود کہا کہ میری عمر اسی سال ہے اور گال پچک گئے لیکن اس پر شیو کرتے میں نے کہا کہ حضرت اب تو سنت کا نور رکھ لیں کہتے ارے میاں اب تو ساری عمر تو ایسی کٹ گئی اب کیا ہم کو شریعت کی بات بتاتے بتائیے اب ان کو دوسری شادی کرنی ہے نہیں گناہ عادت بن جاتے ہیں پھر چھوڑنا اور دشوار ہوتا ہے دو نمبر یہ ہو گیا تین نمبر اپنے پانچوں کو ٹپنے سے اوپر رکھنے کی عادت ڈال لیں حدیث شریف بخاری شریف کی ماں من اللہ من الزار بنار جتنا حصہ ٹخنوں سے نیچے لٹکے گا اتنا دو زخ میں جلے گا دو حالتوں میں مردوں کے لیے ہے عورتیں نہ کر رہے ہیں ورنہ وہ کہیں گے اچھا ہے آج تو ملا شلوار بنانے کی اجازت مل گئی عورتوں کے لیے ٹخنا چھپانے کا حکم ہے یہ عجیب تازیان عبرت ہے کہ عورتیں شلوار عورتیں ٹخنے چھپ اٹھا رہی ہیں کھول رہی ہیں اور مرد چھپا رہے ہیں اتنا چھپا رہے ہیں کہ ایڑی کے نیچے جو ہے وہ پینٹ گھسی رہتی ہے نزاکت بھی نہیں ہے طبیعتوں میں عجیب حالت ہے اسی سے جو ہے حضرت فرما جو جو ہے ہے کتا کتا وہ وہ ایکسپورٹ کرتا ہے تو نبے ڈگری کے حساب سے وہ اس پینٹوں میں لگی رہتی ہے شلواروں میں شریعت کا کتنا پاکیزہ حکم ہے کہ پانچا ٹپنے سے اوپر رکھو گندگی اور غلامت سے بھی بچو گے تو مردوں کے لیے جب چل رہے ہیں جب کھڑے ہیں پانچا ٹپنے سے اوپر رکھنا واجب ہے لٹکانا گناہ کبیرہ ہے دوزخ کی وعید ہے نمبر تین بتا چکا ہوں کہ نگاہوں کی حفاظت کریں اور اس کے لیے اہل ہمت کی صحبت اختیار کریں دل کی بھی حفاظت کریں ان سب اعمال پہ عمل کی توفیق جب ہوگی جب ہمت کریں گے اور اہل ہمت کی صحبت آنا جانا کم از کم شروع کر دیں گے ہفتے میں ایک دن ہو مہینے میں ایک دن ہو کم از کم شروع تو ہو لیکن ہمارا جب موڈ آتا ہے تو خوب جاتے ہیں اور موڈ نہیں آتا تو پھر گھر بیٹھے رہتے ہیں یہ کیا موڈ کے بندے کیوں بنے ہمیں اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا چاہیے آخری بات ارد کر رہا ہوں کہ حضرت نواب قیصر صاحب تشریف لائے ہوئے تھے حضرت کا ملکوز نواب قیصر صاحب راوی ہیں میرے کانوں نے سنا ڈائریکٹ حضرت تھانوی نظر اللہ عمر قبیل کتنے سو سال ہو گئے ان بزرگوں کو دنیا سے قریب قریب چالیس میں انتقال ہوئے تقریباً ستر سال ہو گئے گزرے ہوئے یہ پتہ نہیں کب کا محسوس ہوگا نواب قیصر صاحب اس زمانے میں بچے تھے اور اب نوے سال سے متجاوز عمر ہے بہت بڑے بزرگ ہیں نواب قیصر صاحب جامع راول پنڈی میں ہوتے ہیں کراچی تشریف لاتے ہیں تو حضرت والا کے پاس ضرور آتے ہیں حضرت والا نے فرمایا کہ حضرت خانوی کی کوئی بات سنا دیں حضرت حکیم الامت کی فرمایا میں موجود تھا ایک عالم نے حضرت مولانا اشرف علی صاحب خانوی نظر اللہ عمر قدع سے کوئی اس تقدیر کے موضوع پہ سوال کیا کہ میں نے اس میں بہت تحقیقات اور تحقیقات کی ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا آپ سمجھا دیجئے فرمایا کہ حضرت خانوی نے اس کو اس اشکال کا تسلی بخش جواب دیا پھر فرمایا مولانا یہ تحقیقات اور تحقیقات روز میچر کچھ کام نہیں آئیں گی وہاں تو اللہ تعالیٰ کی محبت کام آئے گی وہاں تو اللہ تعالیٰ کی محبت کام آئے گی خواجہ صاحب نواب صاحب کے الفاظ ہیں کہ حضرت خانوی کی مجلس میں تمام مجمع ساکت ہوتا تھا خواجہ صاحب ناطف ہوتے تھے تمام مجمع ساکت ہوتا تھا خاموش خواجہ صاحب ناطف ہوتے تھے بولنے والے پوچھ لیا کہ حضرت آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کام آئے گی تو یہ بھی فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی کیسے فرمایا حضرت حکیم الامت نے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو گئی ہے ان کی جوتیوں میں پڑ جاؤ جن کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو گئی ہے ان کی جوتیوں میں پڑ جاؤ اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے گی لہٰذا ہم تلاش کریں اپنی نگاہیں اٹھا کے نگاہ کھول کے دل کی طلب کے ساتھ خدا کی قسم کھائی ہے تھانوی نے کوئی اللہ کا عاشق ایسا نہیں گزرا جس نے اللہ تعالیٰ کے ولی کو تلاش کیا ہو اللہ تعالیٰ کو تلاش کیا ہو اور اللہ تعالیٰ اسے نہ ملا ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے آم ملتا ہے آم والے سے کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے مٹھائی ملتی ہے مٹھائی والے سے اللہ ملتا ہے اللہ والوں اب مسکورات کہیں گی کہ ہمیں کیسے صحبت ملے گی ہمیں کیسے توبت ملے گی مستورات جو ہیں وہ کتابیں پڑھیں اور بیان سنیں اور ایسی جو حضرت والا کیا پیر کی مجلس میں جمعے کی مجلس میں اور اتوار کی مجلس میں تین دفعہ مذکورات کے لیے بھی بیان ہوتا ہے وہاں بھی جا سکتی ہیں یہاں بھی جیسے ترتیب ہے اگر تم یہیں آتے جاتے رہو گے محبت کا پھل اپنا پاتے رہو گے مذکورات کے لیے تو بہت آسان ہے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کا مقوم ہے جو عورت اپنے شوہر کو راضی رکھے نمازوں کو پابندی سے پڑھے روزہ رکھے اپنے شوہر کو راضی رکھے وہ اپنی عصمت کی حفاظت کرے اپنی عصمت کی حفاظت کرے جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے جس دروازے سے چاہے عورتوں کے لیے تو اور آسان ہے لیکن کیا کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی فکر نصیب فرمائے الحمد للہ اللهم باقيكم كباقية الوليد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا الله ہمارے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ ہم نادم ہیں ہمیں معاف فرما دیجئے آئندہ تمام گناہوں سے بچنا ہم سب پر آسان فرما دیجئے یا اللہ ہمارے مردوں کو بھی جنید رقص بنا دیجئے ہماری مستورات کو رابعہ رقص بنا دیجئے آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں آپ نے تو خود ارشاد فرمایا اللہ حجی علیہ جیسا آپ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی اپنا بنا لیجیے اور یا صدیقین کی خط سے منتہا تک ہم نے ایک کو پہنچا دیجیے یا اللہ جس کے دل میں جو جائز آجات ہیں غیر کے خزانوں سے پوری فرما دیجیے جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ نصیب فرما دیجیے یا اللہ خاص کر ہمارے والا عارف بلّہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نام اللہ بقاؤ کو ایک سو تیس سال کی حیات صحت و عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجیے دین کے کاموں کے ساتھ شرف قبول کے ساتھ اور یا اللہ ہمیں ایسی ہستیوں سے خوب خوب استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ اس تھوڑے سے وقت میں جو کچھ مانگا عطا فرما دیجئے جو نہ مانگ سکے اللہ دل مانگے آپ اپنی رحمتیں نعمتیں برسا دیجئے یا اللہ کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے سب کو اللہ والا بنا دیجئے جب اللہ عنہ محمد اللہ ہوا اہل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين لرحمتك يا رب